الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد يسيروا في في فتكون لهم قلوب يعقلون بها بها يسمعون لا تعمى تعمى ولكن القلوب التي الصدور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ضمیر میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں ادا کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے اگر یہ لوگ اے نبی آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوت اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں موسا علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں تو میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی پھر دھر دبایا پھر میرا عذاب کیسا ہوا بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہوبالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے ہم بے سبب خارج از وطن کیے گئے تھے پھر ہمیں اللہ نے سلطنت دی ہم نے نماز روزے کی پابندی کی بھلے احکام دیے اور برائی سے روک جاری کی بس یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں ہے ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا اس میں صرف بادشاہوں کا بیان ہی نہیں بلکہ بادشاہ رعایا دونوں کا بیان ہے بادشاہ پر تو یہ ہے کہ حقوق الہی تم سے برابر لے اللہ کے حق کی کوتاہی کے بارے میں تمہیں پکڑے اور ایک کا حق دوسرے سے دلوائے اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں سرات مستقیم سمجھاتا رہے تم پر اس کا حق یہ ہے کہ ظاہر باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کا مضمون سورہ نور کی آیت نمبر پچپن وعد اللہ الدین میں ہے کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ ہے عمدہ نتیجہ پرہیزگاروں کا ہوگا ہر نیکی کا بدلہ اللہ ہی کے ہاں ہے انبیاء السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ منکروں کا انکار آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں نو علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک کے کل انبیاء کا انکار کفار برابر کرتے چلے آئے ہیں دلائل سامنے تھے حق کھل چکا تھا لیکن منکروں نے مان کر نہ دیا میں نے کافروں کو مہلت دی کہ یہ سوچ سمجھ لیں اپنے انجام پر غور کر لیں لیکن جب وہ نمک حرامی سے باز نہ آئے تو آخر کار میرے عذابوں میں گرفتار ہوئے اے نبی دیکھ لیجئے کہ میری پکڑ کیسی بے پناہ ثابت ہوئی کس قدر دردناک انجام ہوا سلف صالحین سے منقول ہے کہ فرعون کے معبود ہونے کے جھوٹے دعوے اور اللہ کی پکڑ کے درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں پھر جب پکڑتے ہیں تو چھٹکارا نہیں ہوتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو دو تلاوت فرمائی أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ پھر فرمایا کہ کئی ایک بستیوں والے ظالموں کو جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی ہم نے غارت کر دیا جن کے محلات کھنڈر بنے پڑے ہیں اوندھے گرے ہوئے ہیں ان کی منزلیں ویران ہو گئیں ان کی آبادیاں اجڑ گئیں ان کے کنویں خالی پڑے ہیں جو کل تک آباد تھے آج خالی ہیں ان کے چونا گچ محل جو دور سے سفید چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے جو بلند و بالا اور پختہ تھے وہ آج اجڑ پڑے ہیں وہاں الو بول رہا ہے ان کی مضبوطی انہیں نہ بچا سکی ان کی خوبصورتی اور پائیداری بیکار ثابت ہوئی رب کے عذاب نے انہیں تہس نہس کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور نساء کی آیت نمبر اٹھتر میں فرمایا یعنی گو تم چونا گج پکے قلعوں میں محفوظ ہو لیکن موت وہاں بھی تمہیں چھوڑنے کی نہیں کیا وہ خود زمین میں چلے پھرے نہیں نہ صحیح کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا کہ کچھ عبرت حاصل ہوتی امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کتاب التفکر والاعتبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسا لوہے کے نالئین یعنی جوتے پہن کر لوہے کی لکڑی لے کر زمین میں چل پھر کر آثار و عبرت کو دیکھو وہ ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ تمہاری لوہے کی جوتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور لوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے ابن بھی دنیا رحمہ اللہ کی اسی کتاب اتفکر الاعتبار میں بعض دانش مندوں کا قول ہے کہ واز کے ساتھ اپنے دل کو زندہ کرو اور غور و فکر کے ساتھ اسے نورانی کرو اور زہد اور دنیا سے بچنے کے ساتھ اسے مار دو اور یقین کے ساتھ اسے قوی کر لو اور موت کے ذکر سے اسے ذلیل کر دو اور فنا کے یقین سے اسے صبر دو دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کر اس کی آنکھیں کھول دو زمانے کی تنگی اسے دکھا کر اسے دہشت ناک بنا دو دنوں کے الٹ پھیر سمجھا کر اسے بیدار کر دو گزشتہ واقعات سے اسے عبرت ناک بناؤ اگلوں کے قصے اسے سنا کر ہوشیار رکھو ان کے شہروں میں اور ان کے سوانح میں اسے غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ اور دیکھو کہ گنہ گاروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا کچھ ہوا کس طرح وہ لوٹ پوٹ کر دیے گئے بس یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات سامنے رکھ کر دلوں کو سمجھدار بناؤ ان کی ہلاکت کے سچے افسانے سن کر عبرت حاصل کرو سن لو آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ سب سے برا اندھا پن دل کا ہے گو آنکھیں سر کی صحیح سالم موجود ہوں دل کے اندھاپے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے نہ خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے ابو محمد ابن حیان الاندلسی نے جن کا انتقال پانچ سو سترہ ہجری میں ہوا ہے اس مضمون کو اپنے چند اشعار میں خوب نبھایا ہے وہ فرماتے ہیں اے شخص جو گناہوں میں لذت پا رہا ہے کیا اپنے بڑھاپے اور برے آپے سے بھی تو بے خبر ہے اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو کیا دیکھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی سن لیں آنکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنا برا نہیں جتنا برا یہ ہے کہ واقعات سے سبق نہ حاصل کیا جائے یاد رکھ نہ تو دنیا باقی رہے گی نہ آسمان نہ سورج چاند گو جی نہ چاہے مگر دنیا سے تم کو ایک روز بادل نخواستہ کوچ کرنا ہی پڑے گا کیا امیر ہو کیا غریب کیا شہری ہو کیا دیہاتی